قضا کہتے ہیں میں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مختلف اشیاء میں زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے جواب تو دیا لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ انہوں نے اس جواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا تھا یا نہیں بہرحال انہوں نے کہا دو سو درہم چاندی میں پانچ درہم اور بکریوں میں چالیس سے ایک سو بیس تک ایک بکری زکوٰۃ ہے ایک سو بیس سے ایک بھی بڑھ جائے تو دو سو تک دو بکریاں دو سو سے زائد بکریاں ہو جائیں تو تین سو تک تین بکریاں اور اس کے بعد ہر سو میں ایک بکری زکوٰۃ ہوگی پانچ اونٹوں میں ایک بکری دس میں دو پندرہ میں تین بیس میں چار بکریاں پچیس سے پینتیس تک ایک بنت مقاص چھتیس سے پینتالیس تک ایک بنت لبون چھیالیس سے ساٹھ تک ایک حقہ اکسٹھ سے پچہتر تک ایک جذبہ چھہتر سے نوے تک دو عدد بن تبون اور اکیانوے سے ایک سو بیس تک دو عدت حقی زکوٰۃ ہوگی اس کے بعد ہر پچاس میں ایک عدد حقہ اور ہر چالیس میں ایک بن تبون کی زکوٰۃ فرض ہوگی حدیث نمبر تینتیس سو چوراسی مسنط احمد